اے پیغمبر کہہ دو کہ لوگوں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا ہے اب جو شخص ہدایت کا راستہ اپنائے گا وہ خود اپنے فائدے کے لیے اپنائے گا اور جو گمراہی اختیار کرے گا اس کی گمراہی کا نقصان خود اسی کو پہنچے گا اور میں تمہارے کاموں کا ذمہ دار نہیں ہوں